روکی سردار کے پا گناہ گار گناہ ہو کے سوا کیا یا خدائی کا سوالی بن کر آقا عالم کی بھلائی کا سوالی بن کے پاس حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ پڑا